ایک دن وہ روتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنے جسم کی مار مجھ سے برداشت ہو جاتی ہے لیکن جب آپ پر ہاتھ اٹھتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں زندہ رہوں یا مر جاؤں میں نے کہا برداشت کرے کہا نہیں ہوتی برداشت اب اب اگر میرے سامنے کسی پہ کسی نے آپ پہ ہاتھ اٹھایا تو میں کود پڑوں گا اور شہادت لے لوں گا لیکن یہ منظر میں نہیں دیکھوں گا ہم نے آپ سے قرآن پڑھا ہم نے آپ سے حدیث پڑھی ہم نے آپ سے دین سیکھا اور پھر آپ کو ہمارے سامنے مارا جائے کافی دیر روتے رہے سر اٹھا کے کہا کیوں نہ ہم جیل سے کٹھے بھاگ جائیں شہید ہو گئے تو عزت کے ساتھ ہو جائیں گے اور اگر اگر شہید نہ ہوئے زخمی ہو گئے تب بھی کم از کم ایک دوسرے کی مار کا یہ منظر تو نظر نہیں آئے گا میں نے کہا بسم اللہ کریں پھر دنیا نے دیکھا کہ جس کوٹ بلوال جیل کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس جیل میں تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا وہاں اس اللہ کے شیر نے جس کی بلوری آنکھیں آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے ساٹھ فٹ کی سرنگ کھو دی تھی وہ سرنگ آخری دن پکڑی گئی مجھے اور انہیں اور سب ساتھیوں کو پھر تختہ مشک بنایا گیا ہم زخمی حالت میں مارے کھا کے منہ اور ناک سے خون بہ رہا تھا گرے پڑے تھے لیکن اس وقت بھی ان کا عزم کمزور نہیں ہوا تھا اس وقت بھی اس کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی راولہ کوٹ والوں سجاد تمہارا ہے ہمارا نہیں ہے ہم نے مان لیا تمہارا ہے مگر وہ تو ایک نماز نہیں چھوڑتا تھا زخمی حالت میں بھی اللہ کا نام نہیں چھوڑتا تھا اور تم لوگوں نے تو آج مسجدوں کو ویران کر دیا تم لوگوں نے تو آج نمازوں کو چھوڑ دیا دین کو چھوڑ دیا سجاد کی غیرت دیکھو ہاتھوں میں زنجیر لگی ہوتی تھی پورا جھک بھی نہیں سکتا تھا مگر نوافل کے ساتھ نماز ادا کیا کرتا تھا